اور کہیں تم دیکھو جب مجرم اپنی رب کے پاس سرنچی ڈالے ہوں گے اے ہمارے رب اب ہم نہیں دیکھا اور سنا ہمیں پھر بھیج کے ان کا کام کریں ہم کو یقین آ گیا